بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں O R operation research operation research آج لیکچر نمبر 21 ہے جس سیگمنٹ کی ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ ہم نے ڈیفائن کی ہے اس کے اندر کچھ پرابلم فارمولیٹ کیے ہیں لاسٹ ٹائم کچھ سالو کرنے کی کوشش کی ہے آج اسی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آج نئی چیز کریں گے سمپلیکس میتھڈ جو بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپریشن ریسرچ یا لینئر پروگرامنگ سمپلیکس کے بغیر نامکمل رہتی ہے یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم آج اس پہ فوکس کریں گے اور دو تین لیکچر فردر اسی پہ بات چیت کریں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکچرس ہیں virtual university government of Pakistan کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپریشن ریسرچ اور اس کے اندر لینئر پروگرامنگ لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ریئل لائف کا پرابلم ہو اس ریئل لائف کے پرابلم کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں انٹو اے میتھمیٹیکل پرابلم اور اس کے اندر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہو آپ کے پاس کچھ ڈسینس ویریبل ہوں اور آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹس ہیں اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس لینئر آ جائیں اتفاق سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں ہم ان کو لینئر پروگرامنگ کی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں لینئر پروگرامنگ کے جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں یا ایل پی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے دو اسٹیپس ہوتے ہیں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی فارمولیشن اور دوسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس کے سولوشن فارمولیشن میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سوال کو جو بھی آپ کا پرابلم ہے جو بھی آپ کا کوشچن ہے اس کو غور سے پڑھتے ہیں غور سے پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ڈسٹینس ویریبل ہے ڈسٹینس ویریبلس آپ جب ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں کرنی کیا ہے کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے یا کن چیزوں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کون سے پیرامیٹرس ہیں جو کہ آپ کے سارے ڈسٹینس کو افیکٹ کریں گے مثال کے طور سے اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کاسٹ کم کرنے کی بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کاسٹ کن کن چیزوں پہ انکر ہو رہی ہے کس کس چیزوں پہ کاسٹ آپ لگا رہے ہیں کس کس چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جن جن چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ پیسہ کم سے کم خرچ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پیسہ بالکل خرچ نہ ہو خرچ تو ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ کم سے کم خرچ ہو اسی طریقے سے پھر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں بنانے کے بعد آپ بیچ رہے ہیں بیچنے کے بعد آپ کے پاس پروفٹ آئے گا یا آپ کے پاس سیل پرائز آئے گی اب پروفٹ میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں جب پروفٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس چیزوں سے آپ کے پاس پروفٹ آ سکتا ہے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں ان کو بیچیں گے تو اس میں پروفٹ تو آئے گا اگر پروفٹ نہیں آ رہا لاس آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لاس کو کسی صورت سے مینیمائز کیا جائے لیکن پروفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو پروفٹ کے اندر جن آئٹمس جو امپورٹنٹ آئٹمس ہیں جو آپ بنا رہے ہیں جن کو بیچ رہے ہیں جن سے پروفٹ آ رہا ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ چیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ ڈسٹینس ویریبلس آپ ڈیفائن کر لیں یعنی وہ ویریبلس وہ پیرامیٹرس آئیڈینٹیفائی کریں جن سے آپ کا پروفٹ بڑھ سکتا ہے جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں ڈسینس ویریبلس تو آپ اپنا آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں جب آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کر لیا تو آپ کے پاس ایک چیز آ گئی کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے پروفٹ فنکشن کی بات کریں میکسیمائزیشن کی بات کریں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جب آپ زیادہ سے زیادہ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ریسٹرکشن کیا ہے کوئی ریسٹرکشنس ہیں یا نہیں ہے ہم بہت تیز تو جا رہے ہیں ہم بہت زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں لمیٹیشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے را مٹیریل کی ہو سکتی ہے لیبر کی ہو سکتی ہے یوٹیلیٹیز کی ہو سکتی ہے فائنینسز کی ہو سکتی ہے کنڈیشن ہو سکتی ہیں بول کے لا ہو سکتے ہیں بہت سارے لاز ایسے ہیں آپ کے جو آپ کو ہینڈل کرتے ہیں بہت سارے لاز ایسے ہیں جو آپ کو پروموٹ کرتے ہیں مثال کے طور سے آپ کو کہیں ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہے ٹیکس ریلیف مل رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ چیزیں بھی ساری دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں یہ کانسٹینٹس میں آتی ہے لمیٹیشن میں آتی ہے باؤنڈریز میں آتی ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے واپس جاتے ہیں لینئر پروگرامنگ وہی ہے کیا چیز ہے آپ کے پاس پڑھ لیتے ہیں says design to O R technique design scarce resources among computing activities آپ نے ہمیشہ جو آپ کے پاس اسکیئرس ریسورسز ہیں لیبر ہے کیپٹل ہے انرجی ہے اس کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے مختلف جگہوں پہ کسی جگہ پروڈکشن میں استعمال کرنا ہے کسی جگہ ڈسٹریبیوشن پہ کرنا ہے کسی جگہ مارکیٹنگ پہ کرنا ہے تو یہ سارے آپ کے پاس جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں اس کو کیا کرنا ہے الوکیٹ کرنا ہے کس میں جو آپ کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کمپیوٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ مینیجر ہیں دیکھیں مینیجر کی لائف تھوڑی سی اتنی آسانی ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے وہ بیٹھتا ہے صبح کو تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں وہ لوگ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ جو پروڈکشن میں وہ بھی آتے ہیں جو مارکیٹنگ میں وہ بھی آتے ہیں جو سیلز میں وہ بھی آتے ہیں اور اس طریقے سے جو پبلسٹی کرتے ہیں جو پروجیکشن کرتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ ریسورسز مانگ رہا ہوتا ہے تو اس مینیجر نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ کتنا پیسہ کس کو دے تاکہ اس کے سارے جو آبجیکٹو ہیں وہ پورے ہو جائیں یہ بات کلیئر ہے اس کے بعد ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ میں دو اسٹیپس ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے فارمولیشن اور دوسری چیز ہوتی ہے سولوشن ابھی تک جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں لینئر پروگرامنگ میں میں نے فارمولیشن پہ بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے بار بار میں نے کہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پریکٹس سے آتی ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے آتی ہے زیادہ سوال دیکھیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور فارمولیٹ کریں یہ فارمولیشن جو ہے کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا آپ نے خود ہی کرنی ہوگی اور آپ نے خود ہی دیکھنا ہوگا جب آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہوگا یہ پرابلم ایک نیا سا پرابلم ہوگا ایک ڈفرنٹ سا پرابلم ہوگا اس پرابلم کو اسٹڈی کریں گے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ فارمولیٹ کریں گے لیکن جب آپ فارمولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے سارے کے سارے پرابلم ایک ہی طرح کے نظر آئیں گے وہی آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبلس ہوں گے وہی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہوگا وہی کانسٹینٹس ہوں گے اس کو سالو کرنا ہوگا یہ جو سالو کرنا ہوگا یہ ایک روٹین قسم کی چیز ہوگی لیکن یہ جو فارمولیشن ہے یہ ایک دماغی ایکسرسائز ہے اس کو سوچ کے سمجھ کے کرنا ہوتا ہے تو formulation is one of the major component in any linear program problem اور ان اینی وار پرابلم اور اینی ریئل لائف پرابلم ٹھیک ہے تو number one step is formulation and number two step is solution جب فارمولیشن ہو جائے گا تو پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے لینئر پروگرامنگ میں میں نے دو طریقے کار بتایا تھے کہ گرافکل میتھڈ سالو کر سکتے ہیں اور ایک سمپلیکس میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں لاسٹ ٹائم گرافکل میتھڈ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ کوآڈینیٹس ہیں ان کو اپلوڈ کر لیں گے ڈفرنٹ آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں وہ پلاٹ کر لیں گے آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی آپ کے پاس ایک سولوشن ریجن آ جائے گا یعنی وہ ریجن جس کے اندر آپ کا سولوشن ایگزٹ کرتا ہے وہ پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے جب آپ ڈرا کر لیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ پورے آپ کے پاس اسپیس ہے اگر ٹو ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پورا ایک پلین ہے اس پورے پلین میں آپ دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کو نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ جو ہے وہ صرف بتاتی ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں فرسٹ کوارڈینٹ میں آپ اپنا سولوشن ڈھونڈے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ کانسٹینٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ آپ کے پاس ایک ریجن دیتا ہے اس ریجن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور دوسرا ایک میں نے تھھیورا بڑا آسان سا بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے آپٹیمائزیشن کرنا ہے میکسیمائزیشن یا مینیمائزیشن کرنا ہے تو آپ کا جو بھی جواب آئے گا یعنی آبجیکٹو فنکشن یا تو میکسیمائز یا کہاں پر ہوگا وہ کارنرس پہ ہوگا کون سے کارنر پہ جہاں پر یہ جو لائنس آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہوں جہاں پہ کٹ کر رہی ہوں جہاں پہ کارنر بن رہا ہوں تو یہ خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ کارنر پہ سولوشن ہوگا کس کا کسی بھی لینئر پروگرامنگ کا کسی بھی لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کا سولوشن ہمیشہ کارنر پہ ہوگا کون سے کارنر کارنر جو ہمارے پاس بنتے ہیں ہاں، اگر ہم کانسٹینٹس کو ڈرا کریں پلین آف پیپر کے اوپر لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پرابلم آپ کو بتایا تھا اور اس پرابلم کو ہم نے فارمولیٹ کیا تھا فارمولیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس فارمولیشن آیا تھا کیا فارمولیشن آئی تھی maximize Z is equal to rupees four X one plus five X two subject to one X one plus two X two less than equal to forty four X one plus three X two less one X two 0 یہ وہی پرابلم تھا جہاں پہ ہم پلیٹ اور مکس کی بات کر رہے تھے اور پلیٹ نے بنانے تھے تو ہمارے پاس یہ بیسیکلی ایک پروفٹ فنکشن ہے ہم نے اس کو پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہا تھا تو ہمارے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن ہے ہمارے پاس ڈسٹینس ویریبلس کیا ہیں ایکس ون اور ایکس ٹو ہے اور یہ ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی نا عبارت جو لکھی ہوئی تھی انگلش لکھی ہوئی تھی تقریر لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہم نے اس فارم میں لکھا جب اس فارم میں ہم نے لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک لینئر پروگرامنگ پرابلم ہے یا لینئر پروگرام ہے جس میں آبجیکٹو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس کانسٹینٹ دی ہے اب کیا کریں گے اس کو پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے جب بھی ہم سمپلیکس میتھڈ سے سالو کریں گے تو جتنی بھی آپ کے پاس انکوالٹیز ہیں اس کو ہم اکویشن کے اندر چینج کریں گے یا اسٹرکٹ اکوالٹیز کے اندر چینج کریں گے ابھی آپ کے پاس جو ہے نا یہ فلیکسیبل قسم کی بڑی لوز قسم کی انکوالٹیز ہیں جس کے اندر ریجن آپ کے پاس کچھ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر one X one plus two X two less than equal to forty ہے جیسے تو مطلب لیکن اگر اس کو فورٹی ہے تو ہم کیا کہیں گے اسی لائن کے اوپر ہم دیکھیں گے جو X one plus two X two equal to forty line ہے تو ہم کیا کریں گے پہلی چیز جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے اکویشن کے اندر اکوالٹیز کے اندر تو جناب اس کو کیسے چینج کریں گے اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں one X one plus two X two اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فورٹی یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے چھوٹا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کوئی چیز آپ ایڈ کریں گے جب ہی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بنے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لینئر پروگرامنگ کے اندر کہ آپ نے ان ایکوالٹیز کو چینج کرنا ہوگا اکویشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو کی انکوالٹیز ہوں گی اس طرح کی انکوالٹیز جب بھی آپ کے پاس ہوں گی ہم کیا کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ ایڈ کریں گے کیا ایڈ کریں گے مثال کے طور سے ایس کر دیں گے پی کر دیں گے کچھ بھی کر دیں گے لیکن یہاں پہ جو کنوینشن ہے اسے ہم کہتے ہیں ایس اور وہ ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں اب جو انکوالٹیز ہیں اس کو ہم چینج کر رہے ہیں اکویشن کے اندر تو آبجیکٹو فنکشن تو بالکل وہی رہا اس کو بالکل چینج نہیں کیا بالکل نہیں چھیڑا لیکن ہمارے پاس اب جو کانسٹینٹس آ گئی وہ کیا آ گئی one X one plus two X two plus S one is equal to forty یہ ایس ون ایک ہم نے نیا ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے جس کی ویلو کیا ہوگی جو بھی آپ کے پاس ایکس ون اور ویلو آئی اور اس کے اندر جو ویلو پٹ کریں گے پھر ایس ون کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس فورٹی آئے گا یا یوں کہنا چاہیے کہ ایس ون کی ویلو کیا آ گئی s one will be equal to forty minus x one minus two x two forty minus x one minus two x two یہ ہمارے پاس ویلو کس کی آ گئی ایس ون کی آ گئی کلیئر ہے یہاں تک یہ آپ کے پاس ایک نیا ویریبل آیا اس ویریبل کو ہم سلیک ویریبل کہتے ہیں سلیک ویریبل سے کیا مراد ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر اسی کو دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہیں پہ رکیں اور اس کو دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ x one plus two x two is less than equal to forty یہ آپ کے پاس کوئی کانسٹینٹس ہے کوئی چیز ہے آپ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایکس ون بنانا ہے کچھ ایکس ٹو بنانا ہے اور جو کچھ بھی بنانا ہے اس میں یہ را مٹیریل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں فورٹی سے کم ہے یہ لیبر ہو سکتی ہے آپ کے پاس یہ کلے ہو سکتی ہے یہ آپ کے پاس یوٹیلٹی ہو سکتی ہے کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی one plus two x two two less than forty تھا نا اب میں نے کیا کیا کہ بھی زیرو کر دیا اور بھی زیرو کر دیا لیکن اس اکویشن سے کیا آپ کے پاس آ گیا جی ایکس ون بھی زیرو ہے اور ایکس ٹو بھی زیرو ہے تو ہمارے پاس select variable one is equal to forty یعنی جب کچھ بھی کام نہیں کریں گے تو جو را مٹیریل ہے آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ تو وہیں وہی موجود ہے نا جی بالکل وہ موجود ہے آپ کام نہیں کریں گے تو بھی وہ چیزیں موجود ہے اسی طریقے سے دوسری انکوالٹیز کی طرف آئے اس کے اندر میں نے کیا کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایس ٹو ایڈ کر دیا دوسرا سلیک ویریبل ایڈ کر دیا یہ دوسرا سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کر دیا ہے تو میرے پاس کیا ہو گیا four x one plus three x two two two plus s is equal one twenty اب یہ آپ کے پاس ایس ون بھی پوزیٹو ہے ایس ٹو بھی پازیٹو ہے اور ایس ٹو زیرو بھی ہو سکتا ہے ایس ون بھی زیرو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایس ون اور ایس ٹو کے اندر بھی وہی کنڈیشن ہے جو آپ کے پاس دوسری بیسک ویریبلس کی تھی جو آپ کے پاس ایکس ون اور ایکس ٹو کی تھی یعنی کہ نئی آپ کے پاس کانسٹینٹ کیا بن گئی one x one plus two x two plus s one is equal to forty four x one plus three x two plus s two is equal to one twenty اور نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹس ہے x x one one two two s s they are all non negative تو جناب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے اپنی کانسٹینٹ کو چینج کر دیا ہے انکوالٹی سے ٹو اکویشنس ابھی آپ کے پاس اکویشنس آ گئی ہیں جس کو آگے لے کے ہم چلیں گے کیوں کر رہے ہیں یہ آگے استعمال ہوں گی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں پرابلم نمبر ٹو یہ بھی ہم نے کیا تھا ایک فارمولیٹ کیا تھا یہ میں نے وہیں سے سارے کی ساری اٹھائی ہیں اکویشنس اس میں کیا ہے minimize z which is equal to zero point four x one plus zero point six x two plus zero point two x three subject to the condition ten x one plus twenty x two plus eight x three greater than equal to hundred seven x one plus fourteen x two plus twelve x three greater than equal to seventy اور x one x two x three are non negative اس سے پہلے جو ہم نے پرابلم کیا تھا اس میں ہمارے پاس انکوالٹیز تھی لیس دین اور اکول ٹو یعنی کہ ہم نے کچھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ بنا تھا لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو ہے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی کریں گے وہ سو سے زیادہ آئے گا تو دو طریقے کار ہیں ایک طریقے کار تو یہ کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس میں سے کوئی چیز سپریٹ کریں گے تو ہنڈریڈ کے برابر ہوگی یا کچھ چیزیں آپ جو بنا رہے ہیں اس میں ہنڈریڈ پلس چیزیں ہوں گی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس میں مائنس کرتے ہیں کیونکہ جب مائنس ہی کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جب وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہوگا جبھی اکویشن جو ہے بیلنس ہوگی پچھلے کیس میں ہم نے کیا کیا تھا ایس ون ایڈ کیا تھا اس کیس میں کیا کریں کریں گے گے ایس ون اسی طرح سے دوسری انکوالٹیز کے اندر کیا کروں گا دوسری انکوالٹی جو ہے اس کے اندر میں ایس ٹو کو سبٹیکٹ کروں گا ایک میں ایس ون کیا ہے دوسرے کے اندر ایس ٹو کروں گا سبٹیکٹ تو میرے پاس کیا ہو جائے گا اکویشن بن جائے گی کیوں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس یہ جو انیکولیٹیز ہیں یہ چینج ہو اندر اکویشن جناب دیکھیں کیا یہی میں نے کہا ہے اور یہی آپ کے پاس اسکرین پہ آ گیا کہ ایس ون میں نے سبٹریٹ کر دیا ایس ٹو بھی سبٹریٹ کر دیا لیکن خیال رکھیے گا کہ یہ ایس ون ایس ٹو جو ہے یہ بھی نان نیگیٹو ہے پازیٹو ہے یا زیرو ہو سکتے اور x one x two x three تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نان نیگیٹو ہے تو آپ نے کیا کیا ان کو چینج کر دیا اکویشنس کے اندر ابھی میں بتاؤں گا کہ ایس ون اور ایس ٹو جو اس کیس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ساری کی ساری ڈسکشن اسی کے اوپر چلے گی یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں نا یہ دیکھنے میں تو بڑی ٹریول سی چیز ہے لیکن یہ بیسز ہیں سمپلیکس میتھڈ کا جس وقت کہ آپ بناتے ہیں سارے کے سارے ٹیبلس بناتے ہیں ٹیبلو بناتے ہیں اور ٹیبلو فارم میں لکھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں اب ایک چیز آ گئی آرٹیفیشیل ویریبل ابھی میں نے دو چیزیں بتائی تھی آپ کو ایس ون اور ایس ٹو کیا تھے سلیک ویریبلس تھے اب میں بتا رہا ہوں یہ آرٹیفیشیل ویریبلس ابھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو بتائی تھی نا جس کے اندر میں نے اکویشن بتائی تھی ان اکویشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں واپس جاؤ ان کو ذرا غور سے دیکھیں اگر آپ کچھ نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بناتے آپ کہیں نہیں نہ ایکس ون بھی زیرو ہے جی ایکس ٹو بھی زیرو ہے جی ایکس تھری بھی زیرو ہے تو پہلی اکویشن میں آپ پٹ کر کے دیکھیں یعنی زیرو زیرو زیرو زیرو کے کے برابر one x x two three کیا آئے گا آپ پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ minus s one right hand side پہ ہنڈریڈ یعنی کی قیمت جو آ گئی مائنس ہنڈریڈ اس کا کیا مطلب ہوا ایس ون تو ہم نے کنڈیشن بتائی ہے کہ دیٹ از نان نیگیٹو لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا کہ s one is minus hundred تو یہ آپ کے پاس ایک کنٹرڈکشن آ گئی یہ کنٹرڈکشن آ گئی ڈائکوٹمی آ گئی اس کو توڑنے کے لیے ہم آرٹیفیشیل ویریبل بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سپوزیشن کی تھی یہ صحیح نہیں تھی دو سپوزیشن کی ہے نا کہ ہم نے مائنس ایس ون کیا ہے اور ایس ون کو ہم نے نان نیگیٹو کہا یا تو ایس ون کو نان نیگیٹو نہ کہیں تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جب ایس ون کو آپ نان نیگیٹو کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے انکوالٹی کو چینج کیا صحیح طریقے سے چینج نہیں کیا اس لیے آرٹیفیشیل ویریبل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے پاس سے لگاتے ہیں یہ جو آرٹیفیشل ویریبلس ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں سمپلیکس میتھڈ کو سالو کرنے کے لیے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس یہ کتنا کارآمد ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کیا ہے اکویشن وہی لکھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پہلی اکویشن کے اندر اے ون ایڈ کر دیا اور دوسری اکویشن کے اندر اے ٹو ایڈ کر دیا اور کنڈیشن وہی ہیں ساری کے ساری x one x two x three s one s two a one a two یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں اب اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس یہ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائیں گی اگر ایکس ون کو آپ زیرو رکھیں ایکس ٹو کو زیرو رکھیں ایکس تھری کو زیرو رکھیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا minus s one plus a one is equal to hundred اگر فرض کر لیں ویسے فرض کر لیں کہ ایس ون کی قیمت آپ کے پاس سکسٹی ہے تو جی اے ون کی ویلو ہنڈریڈ سکسٹی ہوگی ایس ون کی قیمت اگر ففٹی ہے تو اے ون کی قیمت ون ففٹی ہوگی one fifty minus fifty hundred آ جائے گا اکویشن بیلنس ہو جائے گی تو یہ جناب جس وقت آپ کے پاس اکول ٹو کی انکوالٹی آئے گی تو اس کے اندر دو چیزیں ایڈ کرنا ہے سلیک ویریبل تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل ویریبل بھی ضرور انٹروڈیوس کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تک دوبارہ سے ایکسپلین کروں جی دوبارہ سے ایکسپلین یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جس کے لیس دین اکول ٹو کی انکوالٹی ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی بڑی آسانی کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سلیک ویریبل ایڈ کر دیں ایس ون کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جو اکویشن ہے وہ بیلنس ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس جو گریٹر دین اکول ٹو کی انکوالٹی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر مائنس ایس ون آپ کر دیں گے تو آپ کے لیے کوئی تھوڑی سی پرابلم آ جائے گی آپ کی جو اکویشن ہے یہ بیلنس نہیں ہوگی اس کیس میں کیا کریں گے مائنس ایس ون کے ساتھ ساتھ آپ پلس اے ون ایک آرٹیفیشل ویریبل بھی انٹروڈیوس کریں گے اے ون کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے in such a a case one one minus s کی قیمت جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہنڈریڈ کے برابر آ جائے گی اگر اے ون آپ کے پاس ون ففٹی ہے تو ایس ون آپ کے پاس ففٹی ہے یا other ground round s one fifty ہے تو اے ون آپ کے پاس ون ففٹی ہوگا and so or so forth اسی طریقے سے ایس ٹو پہ بھی کنڈیشن ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس اے ٹو کے اوپر بھی کنڈیشن ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جناب آرٹیفیشل ویریبل بھی ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں ان دی کیس آف جہاں پہ گریڈ اکول ٹو کی سائن موجود ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور بھی اسی طرح کے اور پرابلم آئیں گے ایک اور پرابلم لے لیتے ہیں ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں پرابلم نمبر تھری یہ بھی ہم نے سالو کیا تھا جس وقت کہ ہم وہ بات چیت کر رہے تھے کس چیز کی بات کر رہے تھے شاید انویسٹمنٹ کی ماجد خان صاحب والی جس میں ہم نے یہ لینئر پروگرامنگ پرابلم کو فارمولیٹ کیا تھا فارمولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آیا تھا یہ آیا تھا minimize z is equal to point zero eight five x one plus point one double zero x two plus point zero six five x three plus point one three zero x four subject to these condition اس کے اندر پہلی دو جو کنڈیشن ہے وہ لیس دین اکول ٹو کی ہے اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن جو ہے گریٹر دین اکول ٹو کی ہے پھر اس کے بعد فورتھ کنڈیشن جو ہے لیس دین کی ہے ففتھ کنڈیشن جو ہے اکول ٹو کی ہے اور لاسٹلی نان نیگیٹیوٹی آپ کے پاس مختلف کنڈیشنس ہیں کچھ کنڈیشنس اکویشنس والی ہیں کچھ conditions less than equal to کی ہے کچھ کنڈیشن جو ہے گریٹر دین اکول ٹو کی ہے تو لیس دین اکول ٹو کے ذریعے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کوئی جھجکنے کی بات نہیں فوراً آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایس ایس ون ٹو جو بھی ہے وہ آپ ایڈ کر دیں یعنی جو بھی سلیک ویریبل ہے وہ آپ ایڈ کر دیں آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہ سلیک سلیک ویریبل ویریبل کیا ہے یہ بھی ایکسپلین کروں گا ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ میں نے بہت آگے کی چیز پہلے بتا دی ہے آپ کو تو آپ نے ایک ویریبل انٹروڈیوس کرنا ہے اس کا کچھ بھی نام ہے ایس ون لے لیں اے ون لے لیں پی ون لے لیں یہ ویریبل ہے ٹھیک ہے تو وہ ایڈ کرتے ہیں آپ کس کے اندر جب آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو ہے وہ کون کون سی ہیں جناب پہلے کے اندر آپ ایس ون ایڈ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دوسرے کے اندر آپ ایس ون ایڈ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اندر پھر اس کے بعد تیسری جو انکوالٹیز ہے اس کے اندر آپ نے مائنس ایس تھری کرنا ہوگا جب مائنس ایس تھری کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پلس اے ون بھی کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک آرٹیفیشیل ویریبل کوئی نہیں انٹروڈیوس کیا ہے آپ نے یہ پہلا آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کو اے ون تو minus s three plus a one کر دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس تھرڈ انکوالٹیز ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ minus s three plus a one سے سالو ہو جائیں گی یہ بھی بڑی خوش ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آئیں نیکسٹ جو فورتھ ہے آپ کے پاس اس کے اندر کیا کریں گے پلس ایس تھری کر دیں گے آپ یا plus s four sorry plus s four کر لیں گے اور لاسٹ میں جو آپ کے پاس اکویشن ہے اس میں کیا کریں گے یہ ذرا سوچنے والی بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیس دین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے اور اگر گریٹر دین اکول ٹو ہے تو مائنس کرنا ہے اس کے ساتھ آرٹیفیشل ویریبل آرٹیفیشیل ویریبل بھی انٹروڈیوس کرنا ہے لیکن اس کیس کے اندر کیا کریں گے جی کچھ آپ میں سے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پلس ایس ون ایڈ کر دیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس ایس ون ایڈ کر دیں گے ویسے اکویشن ہے اس میں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے جی ہاں اس کے اندر بھی ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہاں پر بھی سلیک ویریبل ہم لگاتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایکس ون زیرو ہے ایکس ٹو آپ کے پاس زیرو ہے ایکس تھری بھی زیرو ہے ایکس فور بھی زیرو ہے آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو کیا zero is equal to seven seventy thousand ہے نہیں ہے نا zero can not be equal to seventy thousand یعنی اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے اس اکویشن سے یہ بتاتا ہے آپ نے سیونٹی تھاؤزینڈ کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے چاہے آپ ایکس ون میں کر دیں چاہے ایکس ٹو میں کر دیں ایکس تھری میں کر دیں پرووائڈیڈ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے لیکن آپ نے خالی نہیں بیٹھنا ہے جو پہلا ہمارے پاس پرابلم تھا اس کے اندر تو آپ ریلیکس کر سکتے تھے بیٹھ سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس very loose sort of inequalities تھی لیکن یہاں پہ اکویشن ہے وہ کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے اگر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا تو جناب ہمارے پاس کیا آیا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری چیزیں وہی آ گئی x four plus s one is equal to fourteen thousand x two minus x one minus x three minus x four plus s two is equal to zero ٹھیک ہے نا یہاں پر کیا کیا یہ ایڈ کر دیا پہلے دو اس کے اندر ایس ون اور ایس ٹو ایڈ کر دیا تھرڈ کے اندر کیا plus a two is equal to seventy thousand کہ اگر آپ نے زیرو کر بھی دیا اتفاق سے کوئی ایمرجنسی آ گئی کوئی چیز آ گئی آپ نے زیرو زیرو کر دیا ایکس ون بھی زیرو ہے ایکس ٹو بھی زیرو ہے کوئی پرابلم آ گئی نہ آپ ادھر انویسٹ کر سکے نہ ادھر کر سکے نہ ادھر کر سکے بھول گئے ٹائم گزر گیا تو بھی آپ کے پاس کم سے کم سیونٹی تھاؤزینڈ روپیز تو موجود ہونے چاہیے یہ تو نہ کریں گے انویسٹ بھی نہ کریں اور سیونٹی تھاؤزینڈ روپیز بھی غائب ہو جائیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا آیا x one x x x two two three three four s s s one a one a two s four سارے کے سارے جو ہیں they are all non negative اس میں چار آپ نے ویریبلس انٹروڈیوس کیے دو آرٹیفیشل ویریبلس انٹروڈیوس کیے دو آرٹیفیشل ویریبلس کہاں کا انٹروڈیوس کیا جہاں پہ آپ کے پاس گریٹر ہے اور جہاں پہ اکویشن کی سائن ہے یعنی اکویلٹی کی سائن ہے ان دو جگہوں پہ ویریبلس باقی جگہوں پہ سلیکٹ ویریبلس آپ نے انٹروڈیوس کیے تو یہ جناب آپ آپ کے پاس کیا ہوا نے اپنے میتھمیٹیکل پروگرامنگ پرابلم یا لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ٹرانسفارم کر دیا کس کے اندر اکویشن کے اندر پہلے انکوالٹیز تھی اب میں نے یہاں پہ ایک لفظ بول دیا ہے میتھمیٹیکل پروگرامنگ جی ہاں لینئر پروگرامنگ جو ہے میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی ایک خاص چیز ہوتی ہے خاص سب سیٹ ہوتا ہے ایک خاص کمپونیٹ ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے فنکشن جو ہوتے ہیں آپ کے پاس لینئر ہو جاتے ہیں اگر لینئر نہیں ہوں گے تو نان لینئر پروگرامنگ ہوگی وہ بھی میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی ایک خاص برانچ ہوتی ہے okay should you proceed further next problem ہے پرابلم نمبر فور یہ بھی وہی سے لی تھی جب ہم نے فارمولیٹ کیا تھا تو کیا ہے آپ کے پاس منیمائز زیڈ کیا کریں گے اس کو کیسے سالو کریں گے جبکہ آپ کے پاس ایکس ونس ٹو سارے کے سارے نان نیگیٹو سالو تو بعد میں کریں گے پہلے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اس کے اندر اکویشن کے اندر اکوالٹیز کے اندر تو یہ ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی انکوالٹیز ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہر جگہ پہ ایک ویریبل انٹروڈیوس کریں گے اس کو مائنس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیفیشیل بھی انٹروڈیوس کریں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے one is greater than equal to two تو آپ کیا کریں گے x one minus s one plus a one is equal to two hundred یعنی ایک آرٹیفیشیل ویریبل آپ انٹروڈیوس کریں گے ایڈیشن کے ساتھ اور ایک سلیک ویریبل انٹروڈیوس کریں گے سبٹریکشن کے ساتھ تو جس جگہ پر بھی آپ کے پاس ٹو کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا ایک سلیکٹ ویریبل اور ایک آرٹیفیشل کرنا ہوگا جبکہ آپ کے پاس اکویشن ہوگی وہاں پہ خالی آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کریں گے تو بھی کافی ہوگا تو جناب اس کے اندر ہمارے پاس کیا آنا چاہیے اس کے اندر ہمارے پاس چار آرٹیفیشل ویریبل آنے چاہیے اور تین ہمارے پاس ویریبل آنے چاہیے اور سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ چیز ہے جی ہمارے پاس اسی طرح سے آنا چاہیے تھا s one minus s one plus a one is equal to two hundred x two minus s two plus a two is equal to three hundred x three three three minus s plus a is equal to one hundred and so on so four lastly x x x one plus plus plus two three a four should be equal to one thousand ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس کنڈیشنز آ گئی آپ نے کیا کیا you have change inequalities to changes یہ آپ کے پاس s one s two s three اسی طریقے سے آپ کے پاس a one a two a three a four یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے اب ہم نے جو ابھی کیا ہے جو پچھلے دس پندرہ منٹ کے اندر کیا کیا ہے کانسٹینٹس دی ہوئی تھیں ان کو اکویشن کے اندر چینج کیا ہے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیوں کیا ہے کیونکہ اکویشنس کو ہم نے سالو کرنا ہے الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہ کیا آ گئی ہیں سسٹمس آف اکویشنس آ گئی ہیں ان سسٹمس اکویشن کو ہم سالو کریں گے کئی طریقے کار ہیں اگر آپ نے لینئر الجبرا پڑھا ہے تو اس میں تو ہم نے بہت ساری ایکسرسائز کی ہوئی ہوتی ہیں بہت ساری ایگزامپلس کی ہوتی ہیں جس میں ہم نے سسٹم آف اکویشن کو سالو کرتے ہیں اور سارے کا سارا جو بیسیکلی لینئر الجبرا ہے وہ کس چیز کے لیے یا تو ویکٹر اسپیسز کے لیے ہے یا ان کوششنس کو سالو کرنا ہوتا ہے ان کوششن کو سالو کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہوتے ہیں میٹرکس انورشن میتھڈ ہوتا ہے گوس جارڈن میتھڈ ہوتا ہے گوس ایلیمنیشن میتھڈ ہوتا ہے پھر ڈیٹرمنٹ میتھڈ ہوتا ہے اینڈ سو سو بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں اور اس میں سالو کرتے ہیں لیکن وہاں پر جو ہم نے سالو کیا تھا زیادہ تر وہ کس طریقے سے سالو کیا تھا کہ ہمارے پاس جتنی اکویشنس ہوتی تھیں اتنی ہی اتنی ہی آپ کے پاس ویریبلس ہوتے تھے یا جتنی ویریبلس ہوتے تھے اتنی ہی اکویشن ہوتی تھیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس پانچ ان نون ہے تو پانچ ہی آپ کے پاس اکویشن ہے آپ وہاں سے سالو کر سکتے تھے لیکن کئی کئی ہم نے ایسا بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس ان نون زیادہ ہیں اور آپ کے پاس اکویشنس کم ہیں تو اس کو سالو کر لیتے ہیں تو اس میں کیا صورت حال ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اکویشنس چار ہیں اور چار ویریبل ہیں تو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن اکویشن چار ہیں ویریبلس پانچ ہیں پھر کیا کریں گے کیسے سالو کریں کر سکتے ہیں نا جی ہاں آپ نے کیا ہوگا تو اس میں سے کسی ایک ویریبل کو ہم اے فرض کر لیتے ہیں اسمال اے فرض کیا آپ کے پاس پانچ ویریبلس ہیں x one x two x three x four x five اور آپ کے پاس اکویشن چار ہے تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ایکس فائیو کی قیمت اے ہے کوئی بھی ہے اے ہے بی ہے سی ہے ہم وہ رکھ سکتے ہیں الفا بیٹا رکھ سکتے ہیں ہم نے وہ ویلو رکھی اور ساری اکویشن کو سالو کر لیا ساری اکویشن کو کس میں سالو کیا تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ ان ٹرمز آف کیا آئے گا اے اگر ہم نے اے سپوز کیا تو ان ٹرمز آف اے آئے گا ایکس ون کی قیمت بھی یہ آئے گی ایکس ٹو کی قیمت بھی ایکس تھری کی ایکس فور کی بھی ان ٹرمز آف اے اور ایکس فائیو تو آپ نے اے کے برابر فرض کیا ہے اگر اے کی آپ قیمت آپ ون رکھ لیں تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف اکویشن ایک سیٹ آف آنسر آ جائے گا اے کی قیمت آپ فائیو رکھ لیں دوسرا سیٹ آف آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے سالو کرتے ہیں یہی کچھ چیزیں یہاں پر بھی کریں گے لینئر پروگرامنگ میں سمپلیکس میتھڈ میں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی اکویشنس ہیں یا جتنے بھی ویریبلس ہیں اتنی ہی اکویشن ہونی چاہیے یا جتنے بھی آپ کے پاس ڈسٹینس ویریبلس ہیں اتنی اکویشن ہونی چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہے ایک کانسٹینٹ ہے اس سے بھی آپ سالو کر سکتے ہیں ایک آبجیکٹو فنکشن ہے پچاس کانسٹینٹ ہے اس کو بھی سالو کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ریسٹرکشن پہ کوئی قید نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہم اس کو سالو کر لیں گے اب جناب آ جاتا ہے کہ solution of linear program by simplex method simplex method سے کیسے سالو کریں گے یہ ایک طریقہ کار ہے اس کو ہم بتائیں گے آرام کے ساتھ سالو کریں گے پہلے ہم الجبرائکلی سالو کریں گے پھر ہم اس کو اور آسان طریقے سے سالو کریں گے پھر اور آسان طریقے سے سالو کریں گے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب پہلے ہی آسان طریقہ کیوں نہیں بتا دیتے جی پہلے آسان طریقہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ایک لاجک ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اگر وہ لاجک پیچھے آپ کے پاس کلیئر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ کے لیے پرابلم آئے گی مثال کے طور سے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے یہاں جمپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جمپ کر لیں گے دو فٹ تین فٹ چار فٹ جمپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے لیکن اگر ہم بتا دیں پہلے کہ یہ جی گڈھا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک ڈچ ہے جو کہ فور فٹ کی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پہلے دن ہی ڈر جائیں گے تو اس لیے ہم پہلے پریکٹس کراتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دکھاتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو کرمش کی گیند سے یا ٹینس کی گیند سے آپ کو کھلاتے ہیں اس کے بعد ٹیپ کی بال سے کھلاتے ہیں اس کے بعد پھر ہارڈ بال سے کھلاتے ہیں ہارڈ بال سے بھی پہلے سلو سلو کھلاتے ہیں پھر جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر فاسٹ بالر سے بھی کھلواتے ہیں اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں آف اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں لیگ اسپنر سے بھی کھلواتے ہیں پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی تو یہی طریقہ کار یہاں پر بھی کریں گے کہ پہلے آسان سی چیزیں پہلے لاجیکل چیزیں کریں گے اور اس کے بعد پھر آسان طریقہ کار بتائیں گے وہ آسان طریقہ کار ہوتا نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ نے اتنی پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو وہ چیزیں آسان لگنی لگ جاتی ہیں لاسٹ ٹائم جب میں نے کیا تھا اس کی کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی چار پانچ پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کو دیکھ لیں یہ میں نے کوکلی بتائی ہے آپ کے پاس نوٹس موجود ہے لاسٹ سلائٹس میں بھی بتائی تھی کہ ان میں بیسیکلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ collection of feasible solution constitute a convex set آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے بعد فیزیبل سولوشن ایگزٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور فیزیبل سولوشن ایگزٹ کرتے ہیں تو کس کس جگہ پہ کریں گے کارنر پہ کریں گے یہ تین چار پراپرٹیز میں نے بتائی تھی ان تین چار پراپرٹیز کو دوبارہ سے دیکھ لیں اسی کے بیسس پہ ہم نے سالو کرنا ہے the collection of feasible solution constitute a convex act property two if a feasible solution exist a basic feasible solution exist where the basic feasible solution corresponds to the extreme points corner points of the set of feasible solutions یہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ جو آپ کے پاس سولوشن ہوگا وہ کس وقت ہوگا کارنر پوائنٹس کے اوپر ہوگا property three there exist only a finite number of basic feasible solutions اگر آپ کے پاس سولوشن ہوں گے تو ہمیشہ ایک فائنائٹ نمبر ہوں گے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہوں گے property number four if the objective function a finite اور minimum then at least one optimal solution is a basic feasible solution ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس ایک اس میں سے کوئی بھی بیسک فیزیبل سولوشن ہوگا اب آتے ہیں جناب اس ایگزامپل پہ اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں with the help of simplex method پہلے کیا کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس انکوالٹیز دی ہوئی ہیں اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اکویشن کے اندر ہمارے پاس کتنی ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تین انکوالٹیز ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس تین سلیک ویریبلس آئیں گے ٹھیک ہے نا کیا کریں گے اس کو ہم چینج کریں گے اکویشن کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم ایس ون کو ایڈ کریں گے ایس ٹو کو ایڈ کریں گے ایس تھری کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اکویشن میں ٹرانسفارم کر دیں گے جب اکویشنس میں ہم ٹرانسفارم کر دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کانسٹینٹس کر کیا رہی ہیں ہم کو کہاں کہاں تک روک رہی ہیں کہاں کہاں الاؤ کر رہی ہیں کس کس جگہ لے کے جا رہی ہیں اور یہ جو اکویشنس ہیں ہمارے پاس جو اکویشن بنے گی اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے اس پہ کیا آ رہا ہے آبجیکٹو فنکشن کیسے بڑھ رہا ہے کیسے کم ہو رہا ہے ہم نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے تو کس طریقے سے میکسیمائز کر سکیں گے ایکس ون کو ہم زیادہ بڑھائیں ایکس ٹو کو زیادہ بڑھائیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں وغیرہ وغیرہ یہ اینالائز کریں گے اور اس کو فارملائز کریں گے دیکھیں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ تو یہ ہمارے پاس تین انکوالٹیز ہیں اس کے اندر آپ کیا کریں ایڈ کر دیں S one S two S three left hand side پہ تو آپ کے پاس اکویشن بن جائیں گی اور وہ اکویشن کیسی بنے گی کچھ اس طرح کی بنے گی maximize Z is equal to three X plus five I یہ تو آبجیکٹو فنکشن ہی رہے گا subject to the restriction that X plus S one is equal to forty Y plus S two is equal to thirty plus plus Y plus S three to sixty and X Y S one S two S three all non negative X Y S one S two S three greater than or to zero تو یہ آپ کے پاس جناب چیزیں آ گئی آپ نے ٹرانسفارم کر دیا اکویشن کے اندر اب آپ تیار ہیں سمپلیکس میتھڈ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر to solve this very programming problem آگے چلیں اب یہ تھوڑی سی ساتھ ساتھ تقریر بھی چلتی جائے گی اس کو بھی پڑھ لیں گے اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا in general if there are M equation in N variables N greater than M a basic solution is obtain by solving M variables in terms of the remaining variables and letting N minus M variables equal to zero this is assume that such a solution exist and is unique اب یہ کیا کہا میں نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا جس کے اندر کہ آپ کے پاس نمبر آف اکویشنس کم ہے اور نمبر آف ویریبلس زیادہ ہے یا نمبر آف ویریبلس کم ہے اور آپ کے پاس نمبر آف اکویشن زیادہ ہے اس کو کیسے سالو کرتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے وہی یہاں پہ چیز ہم نے بتائی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس اگر نمبر آف اکویشن زیادہ ہے اور نمبر آف ویریبلس کم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سالو کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ یہاں پر ایکسپلین کیا ہے میں نے ابھی پہلے بتایا تھا the same thing has been explained here یہ چیزیں ذرا سی غور سے دیکھنے والی ہیں اس کو ذرا سا پڑھنے والی بات ہے اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا basic feasible solution is a basic solution where all M of these variables are non negative a non degenerate basic solution is a basic solution where these M variables are strictly positive یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پر کیا ہو گئے نان ڈی جنریٹ اگر آپ کے پاس ہے تو جتنے بھی ایم ویریبلس ہیں آر اسٹرکٹلی پوزیٹو یعنی کہ زیرو نہیں ہوں گے پوزیٹو ہونے چاہیے the M variables chosen from among add variables are called as basic variables or as the variables basis the remaining minus M variables are termed as non basic سمجھ میں آگے بات the remaining minus M variables are termed as non basic variables and their values are zeros تو یہ جناب آپ کے پاس دیکھیں کیا چیز تھی ابھی جو اکویشن چل رہی ہے نا جس میں X Y S one S two S three آپ کے پاس پانچ ویریبلس ہیں ان میں سے ہم نے کسی پانچ ویریبلس ہیں اکویشن ہمارے پاس کتنی ہے ایک دو تین اکویشن ہیں اور ہم نے سب کی ویلوز معلوم کرنی ہے تو کسی کو ہم زیرو سپوز کریں گے کسی کو ایس ون کو کریں گے ایس ٹو کریں گے ایکس کو کریں گے وائی کو کریں گے نارملی ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ایکس اور وائی ہوتے ہیں ان کو ہم زیرو سپوز کرتے ہیں اگر ایکس اور وائی آپ زیرو ہے تو آپ کے پاس ایس ون کی ویلو آ جائے گی ایس ٹو کی آ جائے گی ایس تھری کی آ جائے گی اس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کر لیا تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ کہی ہے کہ the remaining N minus variables are as non basic variables and their values are zero تو وہ ویلو جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس بیسک ویریبلس نہیں ہوں گے ابھی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایکس اور وائی اب ایکس اور وائی اس کیس کے اندر بیسک ویریبلس نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں S one S two S three کو بیسک ویریبل سپوز کر رہا ہوں اور S one S two S three کی کچھ ویلوز آ گئی باقی اور وائی جو ہے they are non basic variables یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جس وقت ہم اس کو سپوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرے ویریبلس ہوتے ہیں دے آر نان زیروز آگے ایک اور سلائیڈ ہے اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں in the simplex method it is customary that we select the select variables S one S two S three to form the initial basic variables variables یہی چیز میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی یہی چیز یہاں پر لکھ دی ہے یہ ساتھ ساتھ اس لیے لکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ایگزیکٹ ورڈنگس وہ بھی پتا چل جائے اور جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ سپلیمنٹ کر رہا ہوں جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تین آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ کے پاس نوٹس ہیں آپ کے پاس یہ سلائڈس ہیں اور میری جو آواز ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے یہ چیزیں میں ساری کی ساری ایکسپلین کر رہا ہوں اور اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہوں ان دو چیزوں سے جو آپ کے پاس موجود ہے اگر کسی بات کسی جگہ ڈاؤٹ ہو جائے جلدی میں روانی میں بعض بات کوئی چیز بول جاتے ہیں ایس تھری کی جگہ ایس ٹو بول جاتے ہیں ایس ٹو کی جگہ ایس تھری بول جاتے ہیں تو مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو لیکن exactly اسی لیے یہاں پہ لکھا جاتا ہے غلطی ہے یہاں پر بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چیک کر لیجیے گا کمنگ بیک تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی ٹو اسٹارٹ وتھ یہ ایکس وائی جو آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوتے ہیں اس کو ہم زیرو سپوز کرتے ہیں اور جو سلیکٹ ویریبلس ہوتے ہیں ان کو ہم بیسک ویریبلس سپوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فردر پروسیڈ کرتے ہیں یہ چیز میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی جب آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ X Y S one S two S three ہے تو آپ اسٹارٹ کر لیں ایکس کو زیرو سپوز کر لیں وائی کو سپوز کر لیں زیرو تو آپ کے پاس S one S two S three کی ویلو آ سکتی ہے کیونکہ تین اکویشنس ہیں اور تین ہی آپ کے پاس ویریبلس ہیں آپ ایکزیکٹلی ویلو معلوم کر لیں گے اور اس کے بعد then we can proceed further تو جناب ہم نے کیا کیا اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر we can rewrite the equation as S one کو لکھا S one is to forty minus X S two is to thirty minus Y S three is to sixty minus X minus Y لکھ سکتے ہیں نا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ S one S two S three لکھ لیا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے ایکس وائی لے گئے کیونکہ ایکس وائی آپ زیرو سپوز کر سکتے ہیں we can proceed further and the non basic variables X and Y are set equal to zero یعنی ایکس اور وائی کو آپ زیرو سپوز کر سکتے ہیں ایکس اور وائی کی ویلو زیرو پٹ کر سکتے ہیں جب ایکس ون کی ایکس اور وائی کی ویلو زیرو زیرو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا S one will be equal to forty S two is equal to thirty S three is equal to sixty آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ ویلو سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں نا these are different way of representing S one S two and S three اب اس کنڈیشن میں جو بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس کیا جواب آ گیا آپ کے پاس جواب آ گیا جناب X is equal to zero Y is equal to zero S one is equal to forty S two is equal to thirty S three is equal to sixty and automatically the value of Z is equal to three X plus five Y کیا ہو جائے گا یہ زیرو ہو جائے گا میں نے کیا کیا یہاں پر یہاں پہ میں نے ایسے کیا ہے کہ ایک طرف S one S two S three رہنے دیا اور باقی ایکس اور وائی کو ادھر لے گیا کیوں لے گیا کہ میں نے ایکسپریس کیا ہے S one S two S three کو in terms of X and Y X اور وائی ہمارے پاس بیسک ویریبلس نہیں ہے اس وقت میں نے پرزیوم یہی کیا کہ S one S two S three basic variables ہیں ایکس اور وائی کی کوئی ویلو ہم سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ ہم نے کہا کہ ایکس کی ویلو زیرو ہے وائی کی ویلو زیرو ہے آپ کے پاس ایس ون کی ویلو آ گئی ایس ٹو کی ویلو آ گئی ایس تھری کی آ گئی آپ نے سالو کر لیا آپ کے پاس جواب آ گیا یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا یہ ایک انیشیل سولوشن ہو گیا جہاں سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو پروفٹ ہے وہ بھی زیرو ہے نہ آپ نے کچھ بنایا نہ کچھ کیا آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے جو کچھ بھی ہے اور الٹیمیٹلی جواب جو آ گیا وہ کیا آ گیا profit zero and that is the initial solution آگے چلتے ہیں آگے چلیں گے آگے اس کو امپروو کریں گے جس کے اندر ایکس کو چینج کریں گے شاید ایس ون کو چینج کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے کیسے چینج کرنا چاہیے اور کیوں چینج کرنا چاہیے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں Z minus three X minus five to zero X plus S one to forty Y plus S two to thirty X plus Y plus S three to sixty the solution set is Z is to zero S one is forty S two is thirty S three sixty X and Y zero یہ وہی ہے اس کو دوبارہ سے لکھ دیا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے لکھا ہے چیز وہی ہے جو پہلے کے سلائیڈ میں موجود تھا وہی اکویشن ہیں آپ کے پاس وہی اکوالٹیز ہیں اور اس کے بعد وہی آنسر ہے اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ اب آپ نے کیا کیا Z minus three X plus five S two is equal to one fifty X plus S one is equal to forty Y plus S two is equal to thirty X minus S two plus S three is equal to thirty اب میں نے کیا کیا یہاں سے یہاں سے میں نے وائی کی ویلو نکال کے سبسٹیچیوٹ کر دی ہے وہاں پہ کے اندر سبسٹیوٹ کر کر دی ہے پہلی اندر میں نے اب اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا کہ ایس ون ایس ٹو آپ کے ایسا نہیں کہا اب کہ میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے کس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے وائی کو یعنی کہ وائی کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو وائی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے ذرا غور سے دیکھیں نا اکویشن نمبر ٹو کو تو Y plus S two is equal to thirty ہے آپ کے پاس Y plus S two is equal to thirty ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایس ٹو کیا آ گیا S two is equal to thirty minus Y یعنی میکسیمم ویلو جو آپ وائی کی کر سکتے ہیں وہ تھرٹی کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس کو استعمال کر لیں وائی کی ویلو تھرٹی کر دیں یعنی اکویشن نمبر ٹو سے میں نے وائی کی ویلو تھرٹی نکالی کہ جی اس کو تو پہلے آپ یوٹیلائز کریں اس کو تو پورا بنانا شروع کریں آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں آپ کیوں خالی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو پورے پورے کو ایکسپلائٹ کریں تو یہ اکویشن ٹو سے مجھے پتا چل گیا کیوں پتا چل گیا میں دونوں سے دیکھ سکتا تھا پہلی اکویشن سے دوسری اکویشن سے تیسری اکویشن سے لیکن دوسری اکویشن میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ جلدی ایگزاسٹ ہو سکتا ہے اور میں نے اس کو یوٹیلائز کیا کیسے کیا ایک دفعہ میں پیچھے واپس جاتا ہوں ذرا پیچھے جاتے چلتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو اکویشن ہے نا S one S two S three یہ تین اکویشن ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایکس ون جو ہے نا آپ فورٹی بنائیں گے یعنی ایکس کی ویلو فورٹی ہے تو ایس ون کی قیمت زیرو ہے ایکس کی قیمت کتنی ہے اگر آپ فورٹی کریں گے تو پھر ایس ون زیرو بنے گا لیکن ایس ٹو اگر آپ دیکھیں زیرو کرنے کے لیے تو وائی کی قیمت تھرٹی ہے یعنی یہ جلدی زیرو ہو جائے گا اس کو جلدی آپ بنا سکتے ہیں اس کے برعکس آپ ایس تھری دیکھیں sixty minus X minus Y یہ کافی دیر کے بعد زیرو ہوگا تو اس لیے جو چیز جلدی زیرو ہو رہی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں یعنی ایس ون کو ہم پورے کو پورے کو ایگزوسٹ کریں فٹافٹ اور وائی کو ہم بنانا شروع کریں وائی کو جب ہم بنائیں گے تو وائی کتنی تھرٹی بن جائے گا اور ایس ون ہمارے پاس سارے سارا یوٹیلائز ہو جائے گا تو ہم تینوں میں سے ہم نے کمپیئر کیا کمپیئر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وائی کی قیمت تھرٹی رکھ لیں تو آپ کے پاس کچھ پروفٹ آ جائے گا آپ کی جو ریسورسز ایس ون یہ پوری کی پوری یوٹیلائز ہو جائے گی یعنی ایس ون زیرو ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پہلے ایکس اور وائی جو ہے وہ نان بیسک ویریبل تھے اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیسک ویریبل بنانا ہے ان میں سے کسی ایک کو بیسس میں لے کے آنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا جلدی آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے تو دیکھا ہم نے کہ وائی جلدی سے آ سکتا ہے کیونکہ وائی تھرٹی جلدی پہنچ جائے گا اور جبکہ ایکس ہمیں فورٹی تک لے جانا پڑے گا تو وائی کی قیمت ہم نے تھرٹی رکھ دی اور دیکھا ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے یہ جناب ہمارے پاس آ گیا ایک اکویشن بن گئی جس کے اندر آپ کے پاس وائی تھرٹی ہو گیا ایس ون فورٹی بن گیا ایس ٹو تھرٹی ہے ایکس ابھی بھی زیرو ہے اور ایس ٹو اب زیرو ہو گیا یعنی کہ اب آپ کے پاس ایس ٹو جو ہے وہ نان بیسک ویریبل بن گیا اور آپ کے پاس وائی جو ہے وہ بیسک ویریبل کے اندر آ گیا اب بیسک ویریبلس آپ کے پاس کیا ہے ایس ون ہے وائی ہے اور ایس تھری ہے آپ کے پاس یہ چار اکویشن ہے اور آپ کے پاس اس وائی کو تھرٹی بنانے سے تو آپ کے پاس پروفٹ کیا بن گیا ون ففٹی یعنی ایک کام کیا ایک اسٹیپ کیا زیرو سے آپ کا ایک دم پروفٹ کہاں پہنچ گیا ون ففٹی پہ پہنچ گیا تو یہ جناب ایک اسٹیپ کر لیا ایک اسٹیپ میں ہم نے ایس ون کو ایگزاسٹ کر کے زیرو کر دیا اور وائی کو ٹوٹل بنا دیا ہمارے پاس تھرٹی ہمارے پاس پروفٹ ون ففٹی آ گیا یہ پہلا اسٹیپ آیا اب اس کو پھر دیکھیں غور سے اب جو آپ کے پاس نئی اکویشن بن گئی ہے اس نئی سیٹ آف اکویشن کے اندر ایکس وائی ایس آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے سالو اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں نیکسٹ اب now you can take X into basic variables اب ایکس کو بنانا شروع کریں ایکس کتنا بنا سکتے ہیں آپ اکویشن نمبر ون سے دیکھیں تو آپ ایکس جو ہے نا فورٹی تو بنا ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکس کی قیمت آپ کتنی فورٹی رکھ کے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا امپیکٹ آتا ہے لیٹس پروسیڈ فردر اب یہی یہاں پر کیا ہے ہم نے اور ہم نے کیا کیا now the modified equation with this x forty forty is become z plus plus plus plus two two two two s s s s s three three and one two forty y plus s two two thirty and lastly x minus s s two two plus three thirty ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس کیا چیز ہے نا کوشچن میں rise whether the above solution constitute the best اور آپٹیمل سولوشن اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہے جو سولوشن بنا ہے کیا یہ آپٹیمل ہے یا نہیں ہے جی ہاں یہ آپٹیمل سولوشن ہے کیوں آپٹیمل سولوشن ہے یہ آیا کیسے پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے وائی کی قیمت پہلی دفعہ تھرڈی ہر جگہ سبسٹیچیوٹ کر دی اور وہاں سے پھر وائی کی ویلو جو بھی آئی آپ نے سبسٹیچیوٹ کر لی نیکسٹ اسٹیج میں آپ نے کیا کیا ایکس کی ویلو سبسٹیچیوٹ uh, کر دی اور آپ نے اس کو سالو کیا سالو کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو پہلی اکویشن ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس نیگیٹو uh, نہیں ہے ٹھیک ہے نا examining the objective function z plus two two s plus three s three two forty we observe that the coefficient of the non basic variables s two and s three are positive on the left hand side and this is the indication to stop the iteration کیا کرتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان اکویشنس کو سالو کرتے جانا ہے ان اکویشنس میں کیا کرنا ہے پہلے ایکس کی ویلو نکال کے پہلے وائی کی ویلو نکال کے سبسٹیچیوٹ کی پھر ایکس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کی اور آپ نے اس کو کیا کیا ہے اس کا امپیکٹ دیکھا ہے ایس کے اندر اس کا امپیکٹ دیکھا ہے زیڈ کے اندر جب یہ سارے کا سارا آپ نے امپیکٹ دیکھ لیا تو آپ نے اس سے پہلے کے اسٹیپ میں دیکھا ہوگا کہ زیڈ کے اندر ایک نیگیٹو سائن موجود تھا لیکن اب اس وقت دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اکویشن زیرو کے اندر کوئی بھی نیگیٹو سائن موجود نہیں ہے یعنی کہ بیسک ویریبل جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی جگہ پر بھی اگر نیگیٹو سائن نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر اسٹاپ کر جانا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایس ٹو ایس تھری جو بھی موجود ہے وہ سارے کے سارے پوزیٹو سائن کے ساتھ ہیں کوئی نیگیٹو سائن نہیں ہے اسٹاپ ہو جانا ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے اوکے فردر پروسیڈ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں we conclude the z is two forty will be the maximum value of z and the solution set can be written as z star is equal to forty x is two thirty y is equal to thirty s one is equal to forty s two is equal to zero s three is equal to zero یعنی کہ اب آپ کے پاس یہ جو ہے بیسک ویریبلس کیا ہو گئے ایکس اور وائی ہو گئے ایس ون بیسک ویریبل ہے ایس ٹو ایس تھری جو ہے آپ کے پاس they are non basic variable ٹھیک بات ہے یہاں پر کلیئر کرتے چلیں میں نے کہیں یہ تو نہیں کہا تھا یہاں پہ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ جو زیڈ فنکشن ہے جو اکویشن زیرو ہے اس کے اندر کوئی بھی جب تک آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس کی سائن نیگیٹو ہے تو آپ نے چلتے جانا ہے جب بھی نان بیسک ویریبلس کی سائن پازیٹو آ جائے سارے نان بیسک ویریبلس کی تو آپ نے رک جانا ہے یہ ایک اسٹاپنگ رول ہے جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کو ٹیبلر فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں ٹیبلر فارم میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقہ کار ہے ہم نے کیا کیا ہے صرف کوفیشنس لکھے ہیں یہاں پہ پہلا جو کالم ہے وہ اکویشن نمبر لکھیں دوسرے میں بیسک ویریبل لکھیں تیسرے میں کوفیشنس لکھیں پھر اس کے بعد چوتھے میں رائٹ ہینڈ سائڈ اور لاسٹ میں ریشو لکھیں تو آپ کے پاس اکویشن کتنی ہیں zero one two three equations ہیں زیرو جو اکویشن ہے اس کے اندر آپ کے پاس زیڈ یا آبجیکٹو فنکشن کے کوفیشنٹس آئیں گے اس کے بعد پہلی اکویشن جس کے ایس ون کے ساتھ جو بھی کوفیشنس آپ کے پاس آ رہے ہیں پھر دوسری ایس ٹو کے ساتھ پھر تیسری ایس تھری کے ساتھ یہ ایس ون ایس ٹو کیا ہے آپ کے پاس یہ بیسک ویریبلس ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا s one s two s three basic variables ہیں یہ ایک ریپرزینٹیشن ہے یہ ایک پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہے یہ جو ٹیبلر فارم ہے نا یہ ذرا آسان اور ایزی فارم ہے کیونکہ x y s one s two s three بار بار لکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیبلر فارم میں لکھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل میٹرکس جس طریقے سے آپ لیتے ہیں میٹرکس کے اندر مختلف ٹرانسفارمیشن وغیرہ کرتے ہیں وہی چیز یہاں پر بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ذرا دیکھ لیجیے گا ان چیزیں ہم کریں گے تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے ٹیبل لکھنے کا جس کے اندر ہم سیلز بنا لیتے ہیں کھانے بنا لیتے ہیں ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک میجر میٹرکس بناتے ہیں پہلا کالم ہوتا ہے آپ کے پاس اکویشن نمبر کا دوسرا بیسک ویریبل کا تیسرا کوفیشن کا ہم زیادہ تر جو کنسرن ہوتے ہیں اس کوفیشن میٹرکس کے اندر ہوتے ہیں جس کے اندر z x y s one s two s three ہے اسی طریقے سے رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ریشو ہوتا ہے ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کریں گے اور ایک چیز ابھی جو میں نے نہیں بتائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹاپنگ رول کیا ہوتا ہے کس وقت روکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء بتاؤں گا اس لیکچر کے اندر ہم نے سمپلیکس میتھڈ کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے پہلے انکوالٹیز کو ایکویشنز میں ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ٹیبل میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اگلے لیکچر میں اس کو ہم اچھی طریقے سے سالو کریں گے کئی ایگزامپل کریں گے اگلا لیکچر کیا اس کے اگلے لیکچر بھی اور آگے بھی لیکچرز اسی کے بارے میں ہوں گے یہاں پر رکتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور آپ نے بہت ساری فارمولیشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ ٹرانسفارم کرنا ہے ان کو ایکویشنز کے اندر اور طریقہ کار دیکھیں جس طریقے سے میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کی ہے اگلے لیکچر میں یہیں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں پہ چھوٹا جہاں پہ ہم نے چھوڑا ہے جس میں یہی ٹیبل کی بات چیت کی ہے اور یہی ٹیبل کو لے کے آگے چلیں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل فزیکل اور میتھمیٹکس کی یعنی کہ او آر کی بھی اگلے لیکچر تک اللہ حافظ اور السلام علیکم